ایک نئی آواز تحریر ابو یحییٰ پچھلے دو ڈھائی سو برسوں میں مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کی فکری قیادت مغرب کی نفرت یا مروبیت کے تحت سوچتی رہی ہے ان کا اپنا کوئی نقطۂ نظر ورلڈ ویو یا زاویہ نگاہ نہیں رہا ہے مسلم تہذیب ہزار برس تک دنیا پر اس طرح حکومت کرتی رہی ہے کہ افریقہ سے لے کر وسطی ایشیا اور یورپ سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلی ہوئی متمدن دنیا میں کوئی اس کی ہمسری اور برابری کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا سیاست ہی نہیں تہذیب تمدن علم فن زبان معاشرت اور تجارت میں کوئی اس سے آگے نہ تھا مگر اس کے بعد یورپ میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب رونما ہوا اور زوال پذیر مسلم معاشرے ایک ایک کر کے یورپ کی غلامی میں چلے گئے اقتدار کل کے بعد کلی مغروبیت کے اس تجربے نے دور غلامی میں پیدا ہونے والی مسلم فکری قیادت کو اس توازن سے محروم کر دیا جو قوموں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہوتا ہے کچھ کے نزدیک مغربی تہذیب کی اندھی پیروی ہی باعث سے شرف قرار پائی اور کچھ نے مغرب کی نفرت کو اپنی زندگی بنا لیا مسلمانوں کا اقتدار سے محروم ہونا عروج و زوال کے اس آفاقی قانون کا حصہ تھا جس کے تحت اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہے ہیں مسلمان اخلاقی طور پر کمزور ہوئے تو انہیں بغداد کی تباہی اور اسپین سے نکالے جانے کا سانحہ دیکھنا پڑا عثمانی ترکوں اور سلاطین صفی اور مغل امپائر کی شکل میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار اگرچہ قائم رہا لیکن اس کے بعد وہ مسلسل علمی زوال کا شکار ہوتے چلے گئے جبکہ یورپ میں ایک ان علمی انقلاب برپا ہوا جو آخر کار ان کے عالمی غلبے کی شکل میں انیسویں صدی کی سب سے بڑی حقیقت بن کر سامنے آیا دو تہذیبوں کا یہ عروج و زوال اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون کا نتیجہ تھا مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کی فقی قیادت نے اسے ظلم اور سازش کا موضوع بنا دیا انہوں نے پوری قوم کی تربیت اس اصول پر کی کہ یورپی اقوام نے سازش کر کے کچھ غداروں کی مدد سے مسلمانوں کو مغلوب کر لیا ہے دو تہذیبوں کے عروج و زوال کی اس سے زیادہ سطحی تعبیر ممکن نہیں تھی مگر بدقسمتی سے یہی تعبیر لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول ہو گئی اس کے نتیجے میں مغرب کی شدید ترین نفرت ہمارے فکری طبقات کے رگو پے میں سرایت کر گئی یورپی اقوام جب مسلم ملکوں سے رخصت ہوئی تو اقتدار کی ہما ان لوگوں کے حصے میں آئی جو جدید تعلیم کے حامل اور مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے مغرب کی نفرت اب ان لوگوں کے خلاف نفرت میں تبدیل ہو گئی چنانچہ ایک طرف دنیا میں روس اور امریکہ کی سر جنگ جاری تھی تو دوسری طرف مسلم ممالک میں مسلم اشرافیہ اور مذہبی فکری طبقات میں مسلسل کشمکش جاری تھی نو گیارہ کے حملوں کے بعد افغانستان اور عراق پر حملے میں حکمران مسلم اشرافیہ امریکہ کے ساتھ تھی چنانچہ نفرت کا لاوا ایک دفعہ پھر پھٹ پڑا دنیا بھر میں مسلمان امریکہ کی نفرت کا شکار ہو گئے بدقسمتی سے نفرت کے اس کھیل میں جو بات فراموش کر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو قوم علم و اخلاق میں پست ہوں وہ کتنی ہی نفرت کر لیں ذلت رسوائی اور شکست ان کا مقدر ہوتی ہے ان کے صحافی دانشور علماء وائز اور خطیب نفرت کی آگ جتنی چاہے بھڑکائیں یہ آگ آخرکار ان کے ہی گھر کو جلاتی ہے اس بات کو اگر ایک تاریخی حقیقت کے طور پر دیکھنا ہے تو دو سو سال تک جاری سلیبی جنگوں کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے ہزار برس قبل پاپ اربن دوم نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا کر یورپ کا ٹڈی دل اکٹھا کیا اور فلسطین پر چڑھائی کر دی یہ مسلمانوں کا دور زوال تھا مگر ٹیکنالوجی میں وہ بہرحال یورپ سے آگے تھے چنانچہ گنتی کے مسلمانوں نے آخر کار یورپی اقوام کی متحدہ قوت کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا تاہم یورپ کی خوش قسمتی تھی کہ دو صدیوں کی پٹائی کے بعد انہوں نے سبق سیکھ لیا اس کے بعد ان کی فکری قیادت مسلمانوں کی نفرت سے زیادہ اپنے معاشروں کی اصلاح میں مصروف ہو گئی مسلمانوں کی بدقسمتی سے ہے کہ دو صدیوں کی مسلسل شکستوں اور بربادیوں کے باوجود مسلمان ابھی تک یہ سبق نہیں سیکھ سکے کہ خدا کی دنیا میں نفرت سے کچھ نہیں ہوتا قومی اور تہذیبی غلبے کے لیے تعمیری سوچ اور اصلاحی ذہن کی ضرورت ہوتی ہے دوسروں کو الزام دینے اور ان کی سازشیں ڈھونڈنے کی بجائے اپنی غلطیاں تلاش کرنا اور علم و اخلاق میں پستی کو دور کرنا اصل کرنے کا کام ہوتا ہے تاہم اب جدید تاریخ میں پہلی دفعہ صورتحال بدل رہی ہے مسلمانوں کی فکری قیادت میں پہلی دفعہ ایک نئے عنصر کا ظہور ہوا ہے جو مغرب کی مروبیت یا نفرت کے جذبات سے بلند ہو کر زوال کے اصل وجوہات کی نشاندہی کر رہا ہے جو جذبات کے بجائے علم و تحقیق کی بنیاد پر آرا قائم کرنے کا رواج ڈال رہا ہے جو منفی سوچ کی بجائے مثبت سوچ کو فروغ دینے پر یقین رکھتا ہے جو دہشت اور فساد کی بجائے امن اور دعوت کی طاقت پر یقین رکھتا ہے اگر آج اگرچہ نفرت پھیلانے والوں کا سودا سب سے زیادہ خریدا جا رہا ہے مگر زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ یہ نئی آواز سب سے زیادہ مؤثر ہو جائے گی یہی دن مسلمانوں کے عروج کا پہلا دن ہوگا اللہ کیسے پاک ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح یا پاکی بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو کئی مقامات پر اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم ہوا ہے دین کی سب سے اہم اور بنیادی عبادت نماز کو بھی متعدد مقامات پر تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے اس پس منظر میں یہ ضروری ہے کہ تسبیح یا اللہ کی پاکی بیان کرنے کے مفہوم کو سمجھا جائے تاکہ اس کائناتی ذکر کو جب ہم زبان سے نکالیں تو دل کی ساری کیفیات ہمارے ساتھ ہوں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سبحان اللہ کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے یہ گویا عالم کے پروردگار کو ہر اس وصف اور عیب سے بری قرار دینے کا نام ہے جس کی نسبت اس کی طرف درست نہیں ان میں سے پہلی چیز اللہ کو ہر طرح کے شرک سے پاک قرار دینا ہے اس مفہوم میں اللہ کی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کائنات کا بلا شرکت غیر خالق و مالک ہے اسے کائنات کی تخلیق میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی اس کا کوئی ساجھی شریک باپ بیٹا بیوی ہمسر اور ہم جنس نہیں کوئی نہیں جو اس کی ذات صفات اختیار اقتدار اور حق اطاعت میں اس کا شریک ہو اپنے وجود اپنی ہستی اپنی بقا اپنی شان اور بادشاہی میں وہ کسی کی مدد اور تعاون کا محتاج نہیں سب اس سے ہیں وہ کسی سے نہیں ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور ہر ذرے پر اسی کی حکومت ہے تسبیح کا دوسرا مفہوم یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا ہی خالق و مالک ہے تو پھر اسی کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے نماز کو اسی مفہوم میں تسبیح کہا گیا ہے کہ یہ اپنے جذبہ عبودیت کو ہر غیر سے ہٹا کر اللہ کے لیے خالص کر دینے کا نام ہے تسبیح کا تیسرا مفہوم تنظیحی ہے یعنی اللہ کی ہستی کو ہر طرح کے نقص کمزوری عجز تعین تشبیح اور تمثیل سے بلند قرار دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان چیزوں کو اپنے مشاہدے اور تجربے سے سمجھتا ہے ایک پھل کو دیکھ کر دوسرے کو اور ایک مویشی کو دیکھ کر دوسرے کو اس پر قیاس کر لیتا ہے انسان مادی وجود ہے اور ہر چیز کو مادی جسم کی شکل ہی میں سمجھتا ہے انسان ہر شے میں کمزوری کا پہلو تلاش کر لیتا ہے اور بغیر کمزوری اور عیب کے کسی ہستی کے وجود کا تصور نہیں کر سکتا ایسے میں سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تو میرے احاطہ ادراک سے باہر تصور سے بلند اور ہر ممکنہ عیب سے پاک ہے تو اپنی ذات میں ایک ہی ہے اور تجھ سا کوئی نہیں تیرے احاطہ قدرت میں ہر شے ہے اور تو جو چاہے بلا کسی سبب اور وسیلے کے کر سکتا ہے تسبیح کا اگلا مفہوم یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ حوادث پیش آ رہے ہیں ان میں جو ناانصافی یا ظلم وغیرہ کا عنصر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بظاہر اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے مگر اس میں اس کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے وہ کبھی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کی ذات سے کبھی کسی شر کا ظہور ہوتا ہے وہ تو سراپا خیر اور سراپا احسان ہے اس مفہوم میں تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ بدترین حالات میں بھی ہمیں اپنے مالک سے کوئی شکایت اور شکوا نہیں تسبیح کا اگلا مفہوم خدا کی کاملیت کا اقرار ہے جب وہی کامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ناقص ہوں مجھ سے خطا کا ظہور ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے اس لیے سبحان اللہ کا مطلب اب یہ ہوا کہ مجھ سے اپنے عجز اور کمزوری کی بنا پر غلطی ہو گئی مگر میں بندہ ناقص ہوں آپ جیسا بے عیب نہیں ہوں اس لیے معافی کا مستحق ہوں مجھے معاف کر دیجیے یہی وہ مفہوم ہے جس میں حضرت یونس نے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کو لا الہ الا انتا سبحانہ کا کہہ کر پکارا تھا جو انسان اس پورے شعور کے ساتھ سبحان اللہ کا ذکر کرے گا آسمان سے لے کر زمین تک کی ہر مخلوق رشک کی نگاہ سے اس بندے یا بندی کو دیکھے گی اور بروز قیامت اس کا اجر میزان کی ہر چیز پر بھاری ہو جائے گا شان مسلمانی پچھلے دنوں انٹرنیٹ پر مصری چینل ان نہار کی ایک ویڈیو بہت مشہور ہوئی جس میں ایک جدید وضاکتہ کی لڑکی ایک خاتون سکولر کا انٹرویو کر رہی تھی یہ خاتون ڈاکٹر نوحا سلفی پس منظر کی تھیں جو اب متشکک ہو چکی تھیں چنانچہ اپنی موجودہ پس منظر کی بنا پر انہوں نے مذہب سے متعلق بڑے منفی خیالات کا اظہار کیا مثلا دوران انٹرویو ان خاتون سکولر نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتی آسمانی وہی کوئی چیز نہیں اور حضرت جبرائیل کی ہستی بس ایک کہانی سے زیادہ نہیں اسی نوعیت کے کچھ اور خیالات کا بھی انہوں نے اظہار کیا خیر اس انٹرویو کی وجہ شہرت یہ نہیں بنی اصل چیز جس نے اس انٹرویو کو مقبول کر دیا وہ یہ تھی کہ جدید وضاقتہ کی اینکر نے خاتون سکولر سے کچھ سخت سوالات کیے اسلام سے اپنی گہری عقیدت کا اظہار کیا اور آخر کار اس خاتون کو پروگرام سے ذلیل کرتے ہوئے نکال دیا آج کے مسلمانوں کے جذباتی انداز فکر کی بنا پر ان میں اس طرح کی چیزیں بہت مقبول ہو جاتی ہیں یعنی ایک فیشنیبل اینکر نے غیر اسلامی خیالات کی بنا پر کسی کو پروگرام سے نکال دیا حقیقت اس طرح کی چیزیں اسلام کا بدترین تعارف ہیں یہ اسلام کا ایک ایسا تعارف پیش کرتی ہیں کہ گویا اس کے پاس اس طرح کی سطحی باتوں کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ سوال کرنے والے پر گرج برس کر اس کا منہ بند کر دیا جائے اسے قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے اس پروگرام سے کسی کو اگر نکالنا چاہیے تو وہ ٹی وی اینکر ہے اس لیے کہ ایک برس قبل یہ خاتون اینکر ایک مسلم سکولر کو بلا کر اسی طرح اونیئر ذلیل کر چکی ہیں والم اس شرط پر پروگرام میں آئے تھے کہ اینکر سکارف لیں گی مگر اینکر نے لائیو پروگرام میں سکارف اتار دیا اور سارے ناظرین کو یہ بتایا کہ یہ بزرگ جو ہزار پاؤنڈز لے کر اس پروگرام میں آئے ہیں مجھے پروگرام سے قبل بغیر سکارف کے دیکھتے رہے ہیں پروگرام سے قبل عالم کے ساتھ بغیر سکارف لیے اس اینکر کی عالم کے ساتھ گفتگو بھی دکھائی گئی اینکر اپنے پروگراموں کو مقبول بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں یہ خاتون اینکر اگر سنجیدہ ہوتی تو خاتون سکولر کو پروگرام میں بلانے سے قبل اس کا پس منظر معلوم کرتی پھر کسی معقول صاحب علم سے اس طرح کے اعتراضات کا جواب سمجھ لیتی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قرآن مجید میں علمی بنیادوں پر اس طرح ثابت ہے کہ کوئی معقول شخص کسی طرح اس کا انکار نہیں کر سکتا میں نے اپنی کتاب قسم اس وقت کی میں ان دلائل کو کچھ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں سے ایک سادہ ترین دلیل یہ ہے کہ کوئی عام انسان چاہے وہ پیش گوئی کرنے کی کتنی ہی صلاحیت رکھتا ہو مستقبل کے واقعات اتنی قطعیت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے یہ پیش گوئیاں فرد قوم اور بین الاقوامی حالات تینوں سے متعلق تھیں مثلا آپ نے قرآن مجید میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیش گوئی کی آپ نے اپنی قوم کے متعلق بتا دیا تھا کہ جس وقت قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی اس کے بعد وہ خود اس سرزمین میں نہ رہ سکے گی یہ دونوں پیش گوئیاں اس وقت کی گئیں جب مکہ میں مسلمانوں کے لیے جان بچانا دشوار ہو چکا تھا پھر آپ نے رومی سلطنت کی بدترین شکست کے زمانے میں یہ بتا دیا تھا کہ وہ عنقریب ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے یہ سب کچھ بعینی ہی چند برسوں میں ہو گیا ڈاکٹر نوحہ نے کہا تھا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے سوال یہ ہے کہ کوئی مصنف مستقبل کا ایسا صاف اور صحیح نقشہ کیسے کھینچ سکتا ہے یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں مگر اس خاتون اینکر نے یہ نہیں کیا اس کے بجائے ایک سکولر سے بحث کرتی رہی اور آخرکار اسے پروگرام سے نکال دیا حالانکہ اگر وہ خود معقول جواب نہیں رکھتی تھی تو ڈاکٹر نوحہ کے اعتراضات سنتی اور اگلے پروگرام میں کسی اچھے اسکالر کو بلا کر اس سے جواب لے لیتی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے رویے مسلمانوں میں اس لیے مقبول ہیں کہ وہ جذباتی ہو جانے اسلام اور پیغمبر اسلام سے اظہار عشق کرنے اور موترز پر فتوے بازی کرنے اور اسے قتل کر دینے کو اپنا کمال سمجھتے ہیں یہی سبب ہے کہ اس ویڈیو کے ذیل میں جو تبصرے آئے ان میں اطمینان سے کہا گیا کہ ڈاکٹر نوحہ کو قتل کر دینا چاہیے خود ڈاکٹر نے جو چہرے کا پردہ کیے ہوئے تھی پروگرام کے آغاز میں یہ کہا کہ وہ پردہ خود کو چھپانے کے لیے کیے ہوئے ہے کہ اسے قتل نہ کر دیا جائے حقیقت یہ ہے کہ اسلام علم و عقل پر اس درجے میں ثابت شدہ دین ہے کہ اسے کسی موترز کے اعتراض سے کوئی خطرہ نہیں اسلام کو اصل نقصان یہ انداز فکر پہنچا رہا ہے جو بے قابو جذباتیت سے عبارت ہے بدقسمتی سے مسلمانوں میں اسی جذباتی انداز میں بات کرنے والے لوگ بہت مقبول ہیں آج یہی شان مسلمانی بن چکی ہے جبکہ معقولیت کے ساتھ اسلام کی سچائی پیش کرنے والوں کی قدر و قیمت مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں جھوٹے پروپیگنڈے پر صبر لغویات بے فائدہ اور بے مقصد کاموں کو کہا جاتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں صورت المؤمنون آیت تین تاہم قرآن کریم میں لغویات کا ذکر ایک دوسرے پہلو سے بھی آیا ہے وہ یہ کہ اہل ایمان جب لغو بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر کے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں سورة القصص آیت پچپن اور سورة الفرقان آیت بہتر یہی وہ پہلو ہے جس میں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس بات کو جنت کی ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو وہاں لغویات سننے کو نہیں ملیں گی سورة الواقعہ آیت پچیس صورت النبا آیت پینتیس اور سورہ مریم آیت باسٹھ اس پہلو سے لغویات سے مراد بہودہ گوئی لا یعنی تبصرے غیر متعلق نقطہ آفرینی طنز و استحضاء الزام تراشی کذب و افطرا اشارہ بازی اور برے ناموں سے پکارا جانا سب شامل ہیں اعلان نبوت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی تو کفار مکہ نے دیگر حربوں کے ساتھ ان چیزوں سے بھی مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کی بھرپور کوشش کی آج کل کی اصطلاح میں اس کو کسی کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یہی وہ حالات تھے جن میں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو صبر و برداشت کے ساتھ اس بےحودگی کو برداشت کرنے کی تلقین کی بلکہ یہ یقین دلایا کہ جنت میں انہیں ایسی فضول چیزوں کو سننے کی زحمت سے بچا لیا جائے گا حقیقت یہ ہے کہ ایک دائی کو ہمیشہ اس طرح کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے مگر ایسے موقع پر بندہ مومن کا اصل سرمایہ پروردگار کی یہی نصیحت ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو مکمل نظر انداز کر دو اس یقین کے ساتھ جیو کہ ایک دن آئے گا جب تمہارا مذاق اڑانے والے تمہیں گمراہ قرار دینے والے خود مذاق بن جائیں گے صورت المتففین آیت چھتیس خواب زندگی ہوتے ہیں خواب دیکھیے ضرور دیکھیے خواب زندگی ہوتے ہیں مگر مگر کو ابھی چھوڑیے اس پر بعد میں بات کریں گے ابھی خواب پر بات کرتے ہیں خواب انسان کی عظمت ہے کہ ہر سربلندی کا پہلا قدم خواب ہوتا ہے انسان بڑا نہیں ہوتا اسے اس کے خواب بڑا بناتے ہیں سو خواب دیکھنے چاہیے بڑے خواب دیکھنے چاہیے تو پھر بڑا خواب کیا ہے بنگلہ گاڑی شوہر بیوی بچے عزت شہرت دولت یہی ہمارے خواب ہیں مگر یہ بڑے خواب کیا ہوں گے یہ تو خواب ہی نہیں یہ تو مقدر ہے جو نادان خواب میں دیکھتے ہیں مقدر تو جتنا لکھا ہے جب لکھا ہے مل ہی جائے گا پھر ایک روز اچانک پتہ چلے گا کہ یہ زندگی ہی خواب تھی خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا فسانہ تھا فانے انسان کو تو ابدی خواب دیکھنے چاہیے ابدی زندگی کے دیکھنے چاہیے ان خوابوں میں مالک ذوالجلال کے قدموں کی دھوپن میں اپنا کوئی مقام دیکھنا چاہیے سات آسمانوں کی بادشاہی میں اپنا حصہ دیکھنا چاہیے انبیاء کرام کی مجلسوں کی رفاقت دیکھنی چاہیے وہ محفلیں دیکھنی چاہیے جہاں فانی انسان چشمہ ابدیت کے کنارے بیٹھ کر عنایت خسروی کے جام پیے گا جہاں حسن و لذت کی ہر حکایت اپنا کمال دیکھے گی جہاں رنگ و نور کی برسات نگاہوں کو منور نغمہ و آہنگ کا جادو سماعتوں کو مترنم اور بوئے گل کا اعجاز مشام جان کو تر کر دے گا یہی خواب ہیں صرف یہی خواب ہیں باقی سراب ہے سو خواب دیکھیے اس لیے کہ یہی خواب زندگی ہیں مگر خواب ہی دیکھتے رہنا موت ہے خواب کو دیکھنے کے بعد تعصب کو سولی دینی پڑتی ہے خواہش کو مٹانا اور انا کو فنا کرنا پڑتا ہے شاید اسی لیے لوگ یہ خواب نہیں دیکھتے مگر ایک فقیر بے نوا کے کہنے سے ہی صحیح خواب ضرور دیکھیے خواب زندگی ہوتے ہیں مجرم اور محبوب عارف کی مجلس میں موجود کسی شخص کا یہ ایک تحریری سوال تھا عارف نے بلند آواز سے سوال پڑھنا شروع کیا جناب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے شادی کو بہت مہنگا اور مشکل جبکہ زنا کو بہت سستا اور ہماری تسترس میں کر دیا ہے میں ایک غیر شادی شدہ نوجوان ہوں غیر محرم خواتین سے بد نگاہی معمول بن چکا ہے انٹرنیٹ اور موبائل پر غیر اخلاقی چیزیں بھی دیکھنا معمول میں شامل ہے اسے برا سمجھتا ہوں مگر خود پر قابو نہیں رہتا کیا کروں اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیں عارف نے سوال ختم کر کے بغیر کسی توقف کے جواب دینا شروع کر دیا لوگ ہم اتنگوش ہو گئے وہ جانتے تھے کہ اب معرفت کا دریا بہنا شروع ہو چکا ہے عارف بولتے رہے جذبہ ہمیشہ عقل پر غالب آ جاتا ہے یہ انسان کی کمزوری ہے انسان جذبات کی رو میں بہہ کر غلط کام کر جاتا ہے جذبہ پہاڑی دریا ہے آپ اس کو نہیں تھام سکتے ہیں ہاں اس کا رخ موڑ سکتے ہیں یہی آپ کی طاقت ہے یہی کمزوری آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے عارف نے آخری جملے پر خاص طور پر بہت زور دیا تھا ان جذبوں میں دو جذبے شدید ترین ہوتے ہیں غصہ اور جنسی خواہش یہ جس وقت ابھرتے ہیں ہر دیوار گرا دیتے ہیں کوئی بند دروازہ ان کی راہ نہیں روک سکتا یہ ہر دروازہ توڑ دیتے ہیں مگر اس مگر کے بعد لمحے بھر کا وقفہ آیا وہ پھر گویا ہوئے مگر دیوار گرنے اور دروازہ ٹوٹنے سے پہلے یا ذرا بات ایک لمحہ آتا ہے لازمی طور پر آتا ہے اس لمحے میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریے اسے بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یہ بتائیے کہ کیا نہیں چاہتے عام حالات میں بھی اللہ آپ کی پکار سنتے ہیں مگر آپ کی وش لسٹ زمین سے آسمان اور آسمان سے عرش تک پھیلے نہ جانے کتنے فرشتوں سے گزر کر در قبولیت کے سامنے پہنچتی ہے مگر اس لمحے میں آپ کا جذبہ آپ کی پکار میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ یہ پکار ہر دیوار ٹھاتی ہوئی اور ہر دروازہ توڑتی ہوئی سیدھی عرش تک جا پہنچتی ہے پھر در قبولیت بلا تاخیر کھلتا ہے سب سے پہلے شیطان کے ڈنگ کو نکال کر سینے کی جلن کو ٹھنڈک سے بدل دیا جاتا ہے پہلے صبر دیا جاتا ہے پھر زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ نعمتیں دے کر شکر کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں یاد رکھیے شیطان جذبات کو جال بنا کر آپ کو پھانستا ہے مگر جو یہ فقیر بتا رہا ہے وہ کر لیجئے شیطان کا داؤ اسی پر الٹ جائے گا وہ آپ کو مجرم بنا رہا تھا آپ محبوب بن گئے وہ محروم کر رہا تھا مگر آپ کو دنیا و آخرت میں وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جو آپ کے خوابوں سے زیادہ ہوگا جذبہ آپ کی کمزوری ہے اسے اپنی قوت بنا لیجئے عارف کی بات ختم ہو گئی مگر ان کے الفاظ کی کونج نے ہر خانہ دل کو اس رب کی محبت سے معمور کر دیا تھا جو سراپا شفقت ہے اور جس کی عنایتیں کبھی ختم نہیں ہوتیں اپنا نقطۂ نظر دور جدید میں مسلمانوں کی تربیت میں یہ بات شامل ہو چکی ہے کہ اس دنیا میں دو نقطۂ نظر ہوتے ہیں ایک اپنا نقطۂ نظر اور دوسرا غلط نقطۂ نظر اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی بات کو سننے سنجیدگی سے لینے اس کے دلائل پر غور کرنے اپنی غلطی کو ماننے حتیٰ کہ اپنی غلطی کے امکان کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے پوری جھٹائی کے ساتھ اپنی بات پر جمے رہنے کا سبب صرف یہی نہیں کہ انسان دوسروں کی بات سنتا نہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے پہلے دن سے یقین دلا دیا جاتا ہے کہ تم ہی ٹھیک ہو اور باقی سب غلط ہیں حالانکہ اکثر ایسے لوگوں کا علم بالکل معمولی ہوتا ہے وہ علم و تحقیق کی روایت سے سرے سے واقف ہی نہیں ہوتے وہ زمینی حقائق سے آخری درجے میں لا علم ہوتے ہیں ان کا کل سرمایہ جہالت پر مبنی اعتماد ہوتا ہے اس انداز فکر میں سکون تو بہت ہے کہ انسان اپنی بات کی کمزوری سامنے آنے پر جس اذیت کا شکار ہو جاتا ہے غلطی نہ مان کر انسان اس سے جان چھڑا لیتا ہے مگر اس سطحی اور وقتی سکون کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نہ صرف سچائی سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ اپنی غلطی کی اصلاح کے بعد دنیا میں ترقی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا جو عظیم موقع مل سکتا تھا وہ اسے کھو دیتا ہے اپنی غلطی مان لینے کے بعد وقتی تکلیف ہوتی ہے مگر اس کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ایسی روحانی اور فکری ترقی ہوتی ہے کہ اس کی سرشاری زندگی بھر نہیں جاتی مگر بدقسمتی سے لوگ اپنے تعصبات کے پیچھے اس طرح اندھے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ لذت اعتراف سے محروم رہتے ہیں اعتراف خدا کی دنیا میں لامحدود ترقی کا راستہ ہے مگر ایک متأثب اور ڈھیٹ آدمی یہ موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے شیخ صاحب نماز کیا جانیں مرزا داغ دہلوی اٹھارہ سو اکتیس سے انیس سو پانچ کلاسیکل اردو شاعری کے دور متاخرین کا نمایاں ترین نام ہے وہ غالب اور میر کی طرح اردو غزل کے اصل امام تو نہیں ہیں مگر جذبات بیان اور احساس کی وہ ساری خوبیاں ان کی شاعری میں جمع ہیں جو انہیں اپنے دور کا بہت بڑا شاعر بناتی ہیں ان کی عظمت یہ ہے کہ اقبال جیسے لوگ ان سے اصلاح لیتے تھے اردو شاعری کو داغ نے متعدد شاندار غزلیں دیں ان کی ایک بہت خوبصورت اور مشہور غزل کا مقطع اردو زبان و ادب کے کس طالب علم کو یاد نہ ہوگا جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے آپ بندہ نواز کیا جانیں اس غزل کا ایک اور شعر اس طرح ہے کب کسی در کی جبا سائی کی شیخ صاحب نماز کیا جانے یہ شعر بظاہر ایک دنیا دار شاعر کا اہل مذہب پر ایک طنز ہے مگر یہ نماز کی حقیقت کو جتنی خوبی سے بیان کرتا ہے بڑی سے بڑا عالمانہ خطبہ بھی یہ کام نہیں کرتا شیر کا سادہ ترین مطلب یہ ہے کہ مذہب کی نمائندگی کرنے والے شیخ صاحب نماز کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے کیونکہ انہوں نے کبھی کسی اور در کے سامنے ماتھا ہی نہیں ٹیکا بظاہر یہ ایک ناماقول اور کسی قدر گستاخانہ بات لگتی ہے کہ کسی نمازی کی نماز پر اس طرح طنز کیا جائے کہ اس نے کبھی کسی اور کے سامنے تو ماتھا ہی نہیں رگڑا تو وہ نماز کو کیا جانے گا مگر در حقیقت یہ شعر کمال خوبی سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ عام نمازیوں کی نماز میں کوئی کیفیت کوئی زندگی اور جذبات کی کوئی گرمی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی نماز ایک یک طرفہ عمل ہوتی ہے جبکہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے نماز ایک دو طرفہ عمل ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی شخص کسی بادشاہ یا بڑے آدمی کے سامنے جا کر اس کے سامنے پیشانی رگڑنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ نفسیاتی سطح پر اس کے لیے بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی زندہ اور باشعور ہستی کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور پیشانی ڈال رہا ہے آدمی یہ کام عام حالات میں کرتا ہے نہ عام لوگوں کے سامنے کرتا ہے وہ بڑی بے کسی اور بے بسی میں مبتلا ہو کر جب کسی بادشاہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اپنی تڑپ کے اظہار کے لیے اس کے قدموں میں گر جاتا ہے کسی کے سامنے پیشانی ٹیکنا اتنا بڑا عمل ہے یہ عمل انسان اگر کسی بت کے سامنے بھی کرے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ کسی کے قدموں میں لا ڈالا ہے اس کے برعکس بدقسمتی سے عام نمازی خدا کے سامنے ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ تنہا کھڑے ہیں اور سامنے کوئی ہے ہی نہیں یہ نماز ایک رسم اور ایک عادت کے سوا کچھ نہیں ہوتی مگر در حقیقت نماز جن اعمال کا مجموعہ ہے ان کی حقیقت کو اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب وہ کسی اور کے سامنے کیے جائیں کسی کے سامنے سر جھکانا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا دو زانو ادب سے بیٹھ جانا کمر کے بل جھک جانا اور سب سے بڑھ کر اس کے سامنے ماتھا رگڑنا تعظیم اور آجزی کی انتہا ہوتی ہے یہ کسی در سے گہری عقیدت محبت اور اپنی مجبوری اور بے بسی کے بیان کی آخری شکلیں ہوتی ہیں مگر ہم سب یہ کام اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے کرتے ہیں کہ ہماری روح اندر سے ہر احساس سے خالی ہوتی ہے ہماری نفسیات پر اس نماز کا کوئی اثر نہیں ہوتا اسی لیے داغ کا یہ شعر ہم سب کے بارے میں ٹھیک ہے کب کسی در کی جببہ سائی کی شیخ صاحب نماز کیا جانے